حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنح مقام پر واقع اپنے گھر سے گھوڑے پر آئے تاکہ جلدی پہنچ سکیں یہاں تک کہ وہ گھوڑے سے اترے اور مسجد میں داخل ہوئے اور کسی سے بات چیت نہیں کی حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا انہوں نے آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا پھر جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیا اور رونے لگے پھر کہا میرا باپ آپ پر قربان اللہ کے قسم اللہ تعالی آپ پر دو دفعہ موت تاری نہیں کرے گا جو موت آپ کے لیے مقدر تھی وہ آپ کو آ چکی سنا نے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بیالیس